گا اس کی سفارش کریں گے وہ انسان یقیناً مومن ہوگا سفارش صرف یہ ہوتی ہے رفع درجات کے لیے ایک دعا ہے سفارش وہ ہے کہ اللہ جن کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا ان کی شان اور تر امتیاز دکھانے کے لیے ورنہ ضرورت نہیں ہے مسلمان مومن ہوگا کافر کے لیے سفارش نہیں ہوگی ماتم صاحب شفاحت شاہ لیمن ارتقا کا مطلب یہ ہے اس بندے کی سفارش کریں گے جس بندے کے متعلق اللہ خود راضی ہوگا کہ کرو اللہ خود دے گا اجازت کہ اس کی سفارت کرے تو کریں گے نہیں سمجھو اللہ کے بندے چھپا کے کیوں چھپا کے اشتہار نہیں لا جانا دیتے ضرور انہیں اشتہار کیسا ساتھ بتاؤں گا کوئی ضرورت نہیں اشتہار بہت عیسائی نام مراد لا الہ الا اللہ بخل جن ہوتا ہے یہ تو نبی رسلات وسلم نے فرمایا ساتھ فرمایا کہ اسی کلمہ کے ساتھ مثال بھی دی ہے کہ جس طرح براتی کے دندے ہوتے ہیں دندانے ہوتے ہیں اسی طرح کلمے کے ساتھ اعمال کے دندانے کا ہونا بھی ضروری ہے اس دور کی بات ہے جس دور میں ابھی تک اعمال صالحہ کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت صرف کلمے کا اقرار کر لینا ہی یہ بہت بڑی غنیمت تھی اس لیے اس وقت تو یہی کہا کہ من کال دخل الجنت مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی گناہ کرے یا اعمال صالحہ نہ کرے صرف لا الہ اللہ کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی جو مسلسل گناہ کرتا ہے یا اعمال سارا چھوڑ دیتا ہے اس کے پلے سرے سے لا الہ اللہ رہتا ہی نہیں لا الہ اللہ قائم رہتا ہی اعمال کی وجہ سے ہے اعمال ہوں گے صحیح تو لا الہ اللہ دل میں رہے گا ورنہ تک حق ان کو سہم کرے گا اس لیے درجہ کامل مراد ہوتا ہے کہ دل قیامت کے جن لوگوں کے متعلق اللہ اجازت دے گا کہ ان کی سفارش کی جائے وہ و عامل دونوں کے گے صرف یہ نہیں کہ کلمہ وہ ہوں گے تو باقی اعمال ان کے پاس نہیں ہوں گے نہ صرف ان کا شان بڑھانے کے لیے درجات بلند کرنے کے لیے یہ سفارش کا حکم ہوگا بخشش کے لیے نہیں ہوگا بخشش ہوگی ایمان اور صالحہ کے سے صرف ان کے درجات بلند کرنے کے لیے یہ حکم اللہ کریم دیں گے تاکہ ان کے درجات بلند ہو جائیں اور جس کو سفارش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی حیثیت واضح ہو جائے کہ اللہ کا مقبول بن جائے سزاوار تو نہیں نا یہی تو کہہ رہا ہوں بخشش جو ہے اس کی ایمان و اعمال صالحہ کی وجہ سے اب اس کے مزید درجات بلند کرنے کے لیے سفارش کا حکم ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے اس کی سفارش سے اس کے گناہ معاف ہو جائے گا نہیں سمجھے درجات بلند ہوں گے بخشش اس کی تو ایمان و امان سالے کی وجہ سے ہے سفارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درجات مزید بلند کر دیے جائیں مرتبہ ان السماوات والارض رت کل دلیل دوسری میں ترقی کیا نہیں دیکھا کافروں نے کہ آسمان اور زمین تھے بالکل مو بند رت کم بٹ بتک نہ ہوا تو پھر ہم نے فتق نہ ہونا ان کی بندش توڑ دی جدا کر دیا <laughs> رسالے کا نام لکھا تھا ہم نے فتح الرتق تو میں نے انہوں لغات کی کتابیں اٹھا اٹھا کے بیچارے خراب ہو گئے کہتے تھے یہ نام ہے کبھی نہیں اس نے کہاں سے لیا اپنے قاضی عصمت اللہ صاحب کے پاس وہاں چند مولوی گئے تو صاحب اس کا نانا تلاش کریں یہ نو مل کے اس میں کل لگ جائے فتح کر رہا اس کا کیا مطلب ہے فتح کر رہا تھا پہلے دو تین میٹ گئے ہوئے تھے میرے حوالے میں بھی ہاں، مشکل بس کے بارے میں تو زیادہ اوکاری صاحب کے پاس گئے تھے تو انہوں نے لغات دیکھ دیکھ کے نا انہوں نے کہا یہ ہم تو کوئی پتہ نہیں چلتے ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ جیسا کون محمل جیسا تو کہتے ہیں کہ اس کو محمل نہ رکھو ہم نے بھائی بہادی میں کرا جیسا کوئی جس محمل کلموں کو ترتیب میں دینا اس کا کیا مطلب ہوا انہوں نے کہا یار اور تو کوئی پتہ نہیں چلتا ویسے جیسا کا من ہے موتیوں کا محل اب آگے جو خود تم لگا لو اور غالباً بیٹیوں کا محل جو ہے نا وہ کہتے ہیں دو تین دن بیچاروں نے کتابیں دیکھی بڑی مشکل کے بعد انہوں نے کچھ یہ لفظ کہا مگر مکمل معنی کا تعلق پیدا نہ کر سکے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے الحمد للہ چلو باقی کتاب <laughs> مطلب یہ تھا نسک الجسک کا کہ موتیوں کو مکان میں ترتیب کے ساتھ رکھنا نشا کل چسک چونکہ وہاں اس میں رسالے میں بیان تھا اکابرین علماء ہند اور علماء دیوبند ان کے اقوال چونکہ ترتیب کے ساتھ رکھے گئے تھے نا اس رسالے میں اس لیے اس کا نام رکھا کل جسک یعنی علماء کرام یہ موتی ہیں ان کے اقوال کو ایک ترتیب کے ساتھ اس کو جمع کیا گیا تھا الجس یہ جشق الجس کا جس الجس میں اور <laughs> ہاں؟ کوئی نہیں دیکھا ہاں، ہاں، ہاں، اچھا، اور فتح رت کو اس وجہ سے لکھا تھا فتح فکانتا رت کم فتک نہ ہونا دونوں تھے وہ منہ بند بٹ تھے فتک نہ ہوما ان کی بندش ہم نے توڑ دی فتح رت وہ پہلے یہ مسلمان مشرق اہل کتاب یہ سارے ملے ہوئے تھے تمام ہم کو توڑا ہے مشرق الگ ہو جائے اہل کتاب الگ مسلمان الگ ہو ان کے لیے بے چل گئے بن گیا امتحان بخدا جانے کا کیا پتا ہے اور بنا دیا ہم نے پانی یعنی ملی سے پانی یعنی منے سے ہر ایسی چیز کو جو ہر جن میں سے زندہ ہوتی ہے یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا گیا با ماں منل ما کل شہن بھائی ہائی یہ منو کیا یہ مانتے نہیں ہیں بنایا ہم نے زمین میں تمید بہن کہیں وہ ایک طرف لے کے جھک نہ جائے ان کو اللہ فیحا ہاں فجا دن بنایا ہم نے اس میں فجا دن کھلے رستے سوبے منگ اور تنگ رستے لعلہم یا تاکہ وہ ہدایت کی پکڑی پہ چلنے لگ جائے بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ حالانکہ وہ تمام آسمان کی ان آرائش والی آیات سے اعراض کرتے ہیں ادھر سوچتے ہی نہیں ہیں ذات ہے جس نے بنایا رات کو اور دل کو سورج کو چاند کو کلن فی فلک یس بہ ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے کلن فی فلک ہر ایک اپنے دائرہ میں فلاکن یس بہ چل رہا ہے پھر بسا شبوں کا ارادہ ہما جہمان دشرم من قبل کل خلد نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے الخل کہ اس پہ موت قتل نہیں آئے گی یہ ہم نے قتل نہیں بنایا سو ایسا ان مت اگر آپ مر بھی جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے تو قانون تو یہ ہے کہ کل میں مت سے قتل موت ہر جی چکھنے والا ہے موت کا نب نیل کم بشر ول خیر ہم آزمائش میں ڈال رہے ہیں تم کو بشر برے حالات ول خیر اور اچھے حالات پیدا کر کے نب نیل کم کر رہے ہیں مرت تمہاری فتنا تن فتنے میں ڈال کے کس طرح بشرے برے حالات پیدا کر کے ول خیر اور اچھے حالات پیدا کر کے تمہارے لیے تو ازمائش ہے انہیں نہ تو جاؤ شکرا جس وقت دیکھتے ہیں نا آپ کو کافر سے دونوں کا نہیں سوچتے آپ کے متعلق اللہ ہو مگر صرف ٹٹھا اور مذاق کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا ضروری ہے یز کرو آلات جو تذکرہ کیا کرتا ہے ایب لگاتا ہے یج کرو یا ہم بے ذکر رحمان ہے مقافرین حالانکہ وہ بے ایمان اتنے ہیں کہ خود اپنے رحمان کے ذکر کا بھی انکار کرتے ہیں وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے وجہ بنایا گیا انسان کو بڑی اجلت کی حالت میں آ آیات آیات ضرور دکھاؤں گا میں تم کو اپنی آیات پر جلدی نہ کرو جب عذاب آیا تو پھر تو کرو گے شکر کہتے ہیں کہاں ہے وہ وعدہ اگر تم سچے رسول ہو جواب اگر جانتے کافر لوگ جس وقت کے نہیں ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے جہنم کو اور نہ اپنے پیٹھوں سے اور نہ ہی ان کو امداد کی جائے گی اس وقت ان کو کہا جائے گا لا جو لوگ اب جلدی نہ کرو بلتا بگتا اچانک آئے گی کیا ہکا بکا کر دے گی ان کو فلا یس نہ رد ہاں نہ تو طاقت رکھے گی اس کے واپس لوٹانے کی ولا ہم یہ ضرور اور نہ ہی ان کو محنت دی جائے گی کون حفاظت کرتا ہے تمہاری رات کو اور دن کو من الرحمان سوائے اس کی رحمت کے رحمان کی پکڑ سے کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے بل ذکر رکھتے ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ذکر کو سننا بھی نہیں چاہتے اعراض ہی کرتے ہیں کیا ان کے لیے کئی الہ ہیں جو روک رکھا ہے انہوں نے ان کو ہماری پکڑ سے مندو نے نہ نہیں طاقت رکھتے نثر ان کے لیے ولا ہو منا یو اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے یو کے آبا اجداد کو بھی ہمیشہ چونکہ فرحت اور فراوانی میں چلے آئے حتی طال علیہم العمر کئی عمریں گزر گئی ان پر لمبی ہو گئی ہم نے ان کو پکڑانا اس لیے بگڑتے بگڑتے بگڑ گئے افلا یرون انا نعت النار النرو تخویف کیا نام مراد یہ دیکھتے نہیں ہے کہ تاکہ ہم آ رہے ہیں زمین کو نن کو سہا گھٹاتے چلے آ رہے ہیں نند اطراف سے ان کے آس پاس سے کبھی قحط کبھی وبا کبھی زلزلے کبھی سیلاب کبھی کچھ کبھی کچھ سارے لوگوں کو ہم اس طرح حیران کرتے چلے آ رہے ہیں علاقے کے علاقے تباہ ہو رہے ہیں یہ دیکھ نہیں رہے افحمد الغالب کیا یہ مکے والے زیادہ غالب ہیں ان کو کوئی نہیں پکڑے گا